شہید کا ہے مقام کیسا افق کے اس پار جا کے دیکھو حیات تازہ کہ کیا مزے ہیں ذرا یہ گردن کٹا کے دیکھو شہید کا ہے مقام کیسا یہ حسن فانی کی کیا طلب ہے خدا کے عاشق بنو تو تب ہے یہ حسن فانی کی کیا طلب ہے خدا کے عاشق بنو تو تب ہے خدا کے عاشق بنو تو تب ہے گلاب بن کے مہک اٹھیں گے گلاب بن کے مہک اٹھیں گے جگر پہ یہ زخم کھا کے دیکھو شہید کا ہے مقام کیسا نہیں ہے کو کچھ خبر یہ شور والے ہی جانتے ہیں نہیں ہے نادا کو کچھ خبر یہ شور والے ہی جانتے ہیں یہ شور والے ہی جانتے ہیں خدا کی جو میزبانیاں ہیں خدا کی جو میزبانیاں ہیں وفا کی رسمیں نبھا کے دیکھو شہید کا ہے مقام کیسا کسی کے دل پہ گمان نہیں نا خبر ذرا چشم و گوش کو ہے کسی کے دل پہ گمان نہیں نا خبر ذرا چشم گوش کو ہے نہ خبر ذرا چشم گوش کو ہے شہید پر جو عنایتیں ہیں شہید پر جو عنایتیں ہیں کتاب و سنت اٹھا کے دیکھو شہید کا ہے مقام کیسا غرور تم کو نہیں ہے زیبا اسے نہ اوڑھو خدا کا حق ہے غرور تم کو نہیں ہے زیبا اسے نہ اوڑھو خدا کا حق ہے اسے نہ اوڑھو خدا کا حق ہے ملیں گے عظمت کے تاج کیا کیا ملیں گے عظمت کے تاج کیا کیا ذرا سا خود کو مٹا کے دیکھو شہید کا ہے مقام کیسا قابل توجہ شہر ہے وہ باغ جنت کی نازنی جو تمہاری دلہن بنی کھڑی ہیں وہ باغ جنت کی نازنی جو تمہاری دلہن بنی کھڑی ہے تمہاری دلہن بنی کھڑی ہے تمہیں تو دلہا ہو دیر کیسی تمہیں تو دلہا ہو دیر کیسی یہ سرخ مہندی لگا کے دیکھو شہید کا ہے مقام کیسا یہ تیر و تلوار اور خنجر تمہارے زیور ہیں جوانوں یہ تیر و تلوار اور خنجر تمہارے زیور ہیں جوانوں تمہارے زیور ہیں جوانوں حسین لگتے ہو کس قدر تم حسین لگتے ہو کس قدر تم یہ اسلحہ تو سجا کے دیکھو شہید کا ہے مقام کیسا افق کے اس پار جا کے دیکھو حیات تازہ کے کیا مزے ہیں ذرائع گردن کٹا کے دیکھو